فن مانگی وہ ان انسو ہا بلفقرا خیر الطم فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے چھپا کر دینے میں مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتہ چلے ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حسر میں آواز لگے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے اعلان کیا جائے گا آؤ نور والے ممبروں کے بیٹھ جاؤ تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے آج نورانی ممبروں کے بیٹھ جاؤ ایک اور حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے <clears throat> کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے مخفی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالی سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے تو خدا بند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں اللہ دین سکون امبال بل والنہار سرم سر رنگ والا نیتن سلح مجروح میں دربی ہوں دونوں چیزیں صاف ہیں میری راہ میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں بہرحال اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے کسی کو پتہ نہ چلے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے اندازہ لگایا ہوگا آدمی جب اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ جزاک اللہ واہ جی واہ واہ جی واہ بہت بڑے سخی آدمی ہیں نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے اللہ تیری جان میں برکت عطا فرمائے کارخانے میں برکت دے دکان میں برکت دے کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے جس کو میں نے خراب دی ہے حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولنے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے مولانا محمد قاسم صاحب مولانا تو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کر دو اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے پیاسے کو پانی ملے گا اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی بھوکے کو روٹی ملے گی اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی ننگے کو کپڑا ملے گا اس کا دل دعائیں دے گا پریشان حال کی جب مدد کرو گے وہ تمہاری سے سامنے کہے یا نہ کہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ تو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لیے سرفدے میں رکھ کر دعا کرے یا اللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس کا بلا کر سفیا نے سوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سلوک کرتا تھا یا برمکی بادشاہ وقت تھا ہزار روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لیے سفیا نے سوری رحمت اللہ علیہ تعجب کے وقت سر سردے میں رکھ کر دعا کرتے تھے لاگی یا, یا برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی میری دنیا کی کفالت کی میری دنیا کی ضروریات میں کام آ اور پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما سفیان سوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کار اور ابدال زمانے کا دعا کرتا الہی میدان حشر میں ولا تجربا سیرا تم مصرا اخرا جب کوئی کسی کی کام نہ آئے اور حالات یوں بن نکلے یو میں فر المر امن و امی و ابھی و صاحبتی و بنی اما ابا بی بی اولاد کوئی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں سفیا نے سوری رحمت اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے الہی یا برمکی کی قیامت میں کفالت فرما فرمائے اللہ یون اموا لم بل سرا ولا فلهم أجرهم عند ربهم خوف عليهم ولا هم اللہ چھپا کر اللہ کے نام سے خرچ کرو اعلانیہ طور پر خرچ کرو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے مگر یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انساری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے آدھی کھجور کھا چکا ہے آدھی باقی ہے ساحل نے سوال کر دیا آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی چند دنوں کی بعد موت قریب آئی وسیعت کی وارثوں کو میرا سارا گودام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا میری نام پہ سال ثواب کر دینا مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے یہاں کی کام کاروبار بالکل نرالے ہیں اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا اجر جتنا ثواب جتنی جگہ مجھے آدھی کھجور کی ملی اتنا پورے گودام کا نہیں ملا وہ میرے ہاتھ کی تھی وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی اس میں کوئی ریا نہیں اس میں کوئی دکھلاوا نہیں اس میں کوئی نام بری نہیں تھی بعد میں آنے والے لوگوں نے منہ ملازے ہے تعلق داری کو چکایا تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں ادلا بدلا کیا کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گودام میں سے کچھ نہ ملا اللہ انسان اللہ ناسا نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے ہاتھوں کی کرتوت تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرص کے سو میں آئے گا سائے میں جگہ ملے گی جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اور چھپا کے کیا لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اسے بھی ریاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے قرآن کریم نے مسلمانوں اپنے لیے دیے کو ضائع نہ کیا کرو یا آمنو او ایماندارو لا سلو صدقاتکم بالمن کم برباد نہ کرو خراب نہ کرو تباہ نہ کر ڈالو ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے برباد کیسے ہو جاتا ہے ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے فرمایا دل منی ول ادا احسان جتلانا ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے اسے ذلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے کل ہم تجھے سکا دیا کرتے تھے یاد کر فلانے وقت میں میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا یاد کر فلاں وقت میں ہم نے تیرے ساتھ یوں سلوک کیا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے خدا فرمان کریم فرماتے ہیں جب تو اس کو میرا مارتا ہے اللہ فرماتے میرے بندے کا کلے اکٹھا ہو جاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی نیکی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نمبر اللہ مرکزہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہر رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک سے آمین کہو حضرت والا کی خدمت میں سولہ مہینے رہنے کا اتفاق ہوا جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی بڑے بڑے عالم تشریف لاتے تھے ہندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے کہ کچھ بتائیں ہمیں آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائیں سبحان اللہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میرا بچپن تھا اب قدر ہوتی ہے فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت ہندو ہو مسلمان ہو مرد ہو عورت ہو حتیٰ کہ جانور ہو جاندار کوئی بھی ہو کسی کو دکھ مت دو اور اگر آپ سوچیں تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے یہ ورد بڑا مشکل ہے تصویر پھیرنی آسان ہے نسل پڑھنے آسان ہے لیکن اس وظیفے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بتائے کہ کسی کو ستانا نہیں کسی کو پریشان نہیں کرنا میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ ایک مہینے میں دوں گا آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں سال گزر گیا یہ ستانا نہیں میں نوز باللہ کسی کی بھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں یہ کسی کی آبرو کو ٹکر کر یہ کسی کو ستانا نہیں تمام صورتیں اس میں داخل ہیں سفر میں حضر میں گھر میں کاروبار کرنے میں ساری زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے ہمارے یہاں تو سارے تکلیف دے کر کے کام بنتے ہیں جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑا نکلتی اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا مجبور سے کماؤ جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ اڈوں پہ جا کے دیکھو اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو وہ لوٹ کھسوٹ ہے وہ گند دکھتا ہے وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی نفل معاف کر دیے فرض نماز بھی آدھی معاف کر دی اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف چیز ہے مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی نفل معاف کر دیے آدھا فرض معاف کر دیا مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاٹو ان مسافروں کو ننگا کر دو ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر کھینچ لو کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو تمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے قبروں میں چلے گئے زہر بھی ملا کر کے بیچ ڈالو کوئی بات نہیں چار دن کی پکی ہوئی روٹی بیچتے رہو کوئی بات نہیں سارے افسر مر گئے سارے ڈاکٹر مر گئے تمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے اور اگر ذرا کا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے دو دکاندار لڑ رہے ہیں وہاں فوراً پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا اس سے بھی مال ملے گا مال بٹورو جتنا بٹورا چاہتے ہو میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے حالات ایسے ہیں نظر ڈالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے بلکہ مشرقین مکہ کرتے تھے ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود ستو پانی میں گول کر چوک میں کھڑا ہو کر کے پلایا کرتا تھا لوگوں کو امیہ بنے خلف لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا آج مسلمان سے پانی تو مانگ کر کے دیکھیں آپ کون کسی کو پانی پلاتا ہے اور تمام جنتی بنے پھرتے ہو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سات آدمیوں کو عرش عظیم کی چھاؤں میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مخصوص طور پر صدقہ کرے اللہ کی ذات جانے اور وہ جانے کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو دے دیا اس کو دے کر کے بھول جائے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں ایک علاقے سے گزرتے گزرتے ایک جگہ پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا فرمایا کیا بات ہے پتا چلا شہزادہ مکان بنانے کے لیے محل بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے شاہزادے کو بلوا لیا فرمایا شاہزادے کیسا محل بنانا ہے اس نے بتایا جی اس قسم کا نقشہ بنایا گیا ہے فرمانے لگی کتنا خرچ ہوگا شاہزادہ کہنے لگا اس زمانے میں کہ دو لاکھ ریال خرچ ہوں گے مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آ جائے بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آ جائے تو اس میں رہائش بھی نہ رکھ سکے تو اس کی چمک دھمک کو دیکھنے بھی نہ پائے بہت ممکن ہے کچھ دنوں رہائش کرنے کے بعد افسوس کرتا ہوا اور حضرت کے ہاتھ ملتا ہوا دنیا سے چلا جائے حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ اللہ علیہ فرمانے لگے دو لاکھ روپیہ مجھے دے دے میں ایسے محل کا وعدہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے گا نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس محل میں رہے گا اور اس محل کے آگے بڑے باغ بغیچے ہوں گے بڑی بڑی نہریں ہوں گی بہت اعلیٰ قسم کا باغ اور بغیچہ اور گلشن محل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا رہے گا نہ تیری موت آئے گی نہ سے وہ محل چھوٹے گا مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا شہزادہ کہنے لگا میں بالکل آپ کو سارا روپیہ دے دیتا ہوں مگر ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی موادہ ہو جب کوئی لین دین کیا جائے تو جان بین کے دستخط ہونی چاہیے لکھ پڑھ ہونی چاہیے مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ نے کاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جلال کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں شہزادے سے کہ جنت میں ایک محل ملے گا شہزادے نے محل پسند کر لیا آج کل کا ہوتا ہے تو مولوی پیسے مارنے کا ڈھنگ بنا رہا ہے جا جا تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں جنت ملے گی تو یوں ہی مل جائے گی تڑپ نہیں جذبہ نہیں محبت نہیں شہزادے نے دو لاکھ روپیہ اٹھا کر کے مالک بےگینار رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور وہ لکھا ہوا کاغذ جو تھا وہ خود سنبھال لیا اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا وہ بھی اللہ والے تھے یہ ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے فقیر محتاج یتیم بیوہ مساکین ہو آ جاؤ سارے مالک بن دینار خیرات تقسیم کر رہا ہے علماء نے لکھا ہے صبح سے لے کر شام تک مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ تھی تمام کا تمام اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا سات لوگوں کو دے دیا مرید کہنے لگا حضرت جی شام کا روزہ کس چیز سے اتارو گے فرمایا تو نے اس وقت نہ بتایا ایک ٹکا رکھ لیتے دو کھجورے آ جاتی اب تو ختم ہے معاملہ اللہ غنی سید آئے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہ مہینے کا خرچ بارہ ہزار روپیہ یکدم بھیجا سال کا خرچہ ہماری ماں کے لیے ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا جب خادمہ نے گٹھڑی لا کے رکھی اللہ غنی ام المومنین فرمانے لگی میرے اور اس دولت کے درمیان کپڑا لٹکا دے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ایسا تعالیٰ انہوں نے رو دیا فرمانے لگی مجھے یاد ہے میں شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی کبھی کر چھاننے کی لوپ لائی پھونک مار دیا کرتی تھی جو کا آٹا ہوتا تھا جو گھاس اڑ گیا سوڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبا گھر میں رکھا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس کی تل چھل باقی تھی نیچے سرا سی گاٹ باقی تھی میل کچیل سا لگا ہوا تھا ایسا فرماتی ہے میں نے جو کی روٹی پہ وہ میل کچیل سا چپڑ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وو فرما رہے تھے اور فرمانے لگے ایسا قیامت میں اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا ایسا فرماتی ہے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میرے آقا نے بڑی تنگی کی زندگی بسر فرمائی تین تین دن کے فاقے چار چار دن کے عموماً فاقے جایا کرتے تھے بحرین سے مال غنیمت آیا سارا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی تک فرمایا اور شام کو حال یہ ہے ایسا فرماتی ہے حضور نے مجھ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے کہ نہیں میں نے عرض کر دیا اللہ کا نام باقی ہے ایسا فرماتی ہے سرکار مدینہ نے مجھ سے پوچھ کر بھوک کی حالت میں نیت باندھ لی کس طرح سے زندگی گزاری ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے سیم و و گوہر تقسیم ہو رہی ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ چولہے میں آگ نہیں جلتی کپڑا پورا نہیں ہے اور پھر شکایت کبھی نہیں اللہ میاں نے خود پوچھا اے میرے محبوب اگر آپ فرمائیں یہ عہد پہاڑ سونے کا بنا دوں جہاں آپ جایا کریں گے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا اور میرے پروردگار میں فقیر ہی میں راضی ہوں میں اس فقیر ہی میں راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو صدی کا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ دولت اچھی نہیں لگتی اس گٹڑی کو پڑے لے جاؤ میرے اور اس کے درمیان میں کپڑا لٹکا دو اور خادمہ سے کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آؤ محتاجو آؤ غریبو آج ایسا صدی کا خیرات بانٹ رہی ہے بارہ مہینے کا خرچ ہے سال بھر کا خرچہ آیا ہے فرماتی ہے کہ اثر کے وقت تک تمام کا تمام تقسیم کر دیا ہے خادمہ کہتی ہے شام کا وقت جب آیا ایسا سدھیکار کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا دانا کوئی نہیں روٹی نہیں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں خادمہ کرنے لگی آپ نے کچھ تھوڑے سے دو چار آنے رکھ لیے ہوتے اب فاقے سے بیٹھی ہو پانی پی کر بیٹھ گئی ہو رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا اور یہی حضور کی وسیعت اور نصیحت ہے جو دولت کی طرف پڑے گا آخرت برباد ہو جائے گی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر کے دیا دولت روپیہ پیسہ دو لاکھ سے زیادہ سے لے لیا سارے کا سارا دن بھر میں تقسیم کر دیا تیسرے دن یا چوتھے دن تیسرے چوتھے روز تحجد کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو مسلح کے کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں اندھیرے میں کاغذ لگا سچا تیرا نبی سچا تیرا خدا سچا میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا مجھے وہ محل مل گیا جس محل کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا بات ہے ساری یقین کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سات آدمیوں میں سے ایک وہ بھی عرش عظیم کے سائے میں ہوگا چھو میں ہوگا جو صدقہ اور خیرات چھپا کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی فرمایا سے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانے قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی فرمائے اشانیاد کو ملفکر شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو تو کل کو تم خود تنگ ہو جاؤ گے کلاش ہو جاؤ گے کنگال ہو جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری ركھا با یا مل كا جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے خیرات کرنا چاہو گے کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے کسی عزیز و کربا یتیم بیوہ کے ساتھ سلوک کرو گے کسی ہمسایا غریب کے ساتھ سلوک کرو گے شیطان تمہیں فوراً کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے اگر یوں ہی تو دیتا رہا تو تو ننگا ہو جائے گا اللہ میاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں اللہ تجھے فقر فخر وعدہ دیتا ہے غریبی یاد دلاتا ہے تو ننگا ہو جائے گا مقابلے میں میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا جاتی کا تو میرے نام پہ دیتا جا میں بڑھاتا چلا جاؤں گا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا اللہ میاں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم میں بہت دینے والا ہوں میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا ایک طرف تو میرا وعدہ ہے ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے سارے مسائل ریاض سے دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا لوگ اس کی پوجا کرنے لگے لوگ اس کی پوجا کرنے لگے جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے فلاں جگہ جو جان ہے بڑا برکت والا ہے فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے فلاں بڑ بڑا برکت والا ہے لوگوں میں چرچا ہو نکلتا ہے پھر ملک بھر سے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں امام غزالی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا اس کو جب پتا چلا تو وہ کلہاڑا لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں پڑ گئے تباہ ہو گئے میں اس درخت کو ہی کاٹتا ہوں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری لہٰذا شرک بند ہو جائے گا تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا وہ کہہ رہے لگا سوکھی جی کہاں چلے درخت کو کاٹوں گا جس پر لوگ منتیں مان رہے ہیں شرک ہو رہا ہے خدا کی ذات کے سوا میں لگا تیرا کیا بگڑتا ہے تجھے کیا نقصان ہے اچھا شرک ہوتا ہے میرا نقصان کوئی نہیں مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتی رہے آخرت برباد ہو جائے دنیا برباد ہو جائے میں بیٹھا دیکھتا رہوں تو شیطان میں اور اس اولی میں کشتی ہوئی لڑ پڑے آپس میں اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین کے پٹک کے مارا اور چھاتی پہ چڑھ بیٹھا شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتریو ایک بات بتاؤں گا تجھے ذرا نیچے اتر اس نے کہا کیا بتا تیرا کیا مطلب ہے کہ اس طرح کو کاٹوں گا شرک بند ہوگا لوگ اللہ اللہ کریں گے اس نے کہا بات سن اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فائدہ مقصود ہے تیرے تکیے کے نیچے دس روپے روز ملا کریں گے تو غریبوں کو تقسیم کریو بھوکوں کا پیٹ بھرے گا دعا کریں گے کتنا فائدہ ہوگا دس روپے روز ملا کریں گے تیرے سرانے کے نیچے مگر اس کو نہ کار سوفی جی بچارے آ گئے قابو اس نے کہا بھی یہ کوئی کم نے کی تو نہیں اور اس زمانے کے دس روپے آج کے دس روپے نہیں جو پھونک مارنے سے اڑ جائیں کہ دس روپے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بھرے گا کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا کتنوں کی دوا دارو کروں گا کتنوں کی مشکل آسان ہوگی درخت کاٹنے سے مجھے کیا ملے گا سوکھی جی کی سمجھ میں آئی کلاڑا رکھا مسلے پہ بیٹھ گئے رات کو سوئے صبح کو سرانے کے نیچے سے باقی دس روپے ملے کہنے لگا بہت اچھی بات یہ تو مزے ہو گئے بھائی اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے دوسرے دن رہنا اٹھا کے دیکھا صبح کو پھر دس روپئے مل گئے لگے شیطان ہے تو سچا بھائی تیسرے دن سرانا اٹھایا تو ہے ہی نہیں دری اٹھا کے دیکھی کہ شاید دری کے نیچے جلدی میں رکھ گیا ہو وہاں بھی نہیں چارپائی کے نیچے جھانک رہے ہیں مٹی کو رہے ہیں تو شاید ادھر ادھر گر گئے ہو ہی نہیں وہ کہاں تھے اچھا پھر اٹھایا تو لاڑا اور پھر اس طرف کی طرف چلے اور پھر راستے میں ملا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہنے لگا کہاں چلے اس طرف کو کاٹوں گا لوگ شرک کرتے ہیں اس نے کہا وہ بتایا تھا تجھے دس روپئے ملا کریں گے انہوں نے کہا بےمان ہو گیا تھا دو دن تو ملے آج تو بالکل نہیں ملا ایک آنا بھی نہیں وہاں تو اب جو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی اب ولی نیچے شیطان اوپر اب وہ نیچے دبا لیا اور شیطان اوپر چڑھ بیٹھا کہنے لگا تھا ذرا خیر یہ بات بتا اس دن تو تو نیچے تھا میں اوپر تھا آج میں نیچے ہوں تو اوپر اس کی کیا وجہ ہے تو کہنے لگا میری بیماری مجھ سے ہی پوچھتا ہے اس نے کہا بتا تو صحیح کہنے لگا اس دن تیرا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا اس دن جو تیرا غصہ تھا ناراضگی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ کے لیے تھی للہ تھی اس میں تیرا کچھ شامل نہ تھا آج کے غصے میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ وہ دس روپئے کیوں نہیں ملے اس لیے ملاوٹ ہو گئی غصے میں اس لیے میں اوپر آ گیا جناب نیچے چلے گئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر غصے میں ملاوٹ ہو جانے سے شیطان کے نیچے آدمی آ جاتا ہے عبادت میں جب شیطان کا ہماری ریا کاری اور دکھلاوے کو دخل ہوگا تو پھر شیطان کے نیچے کیوں نہ آئیں گے اس لیے فرمایا کہ ریا کاری سے بچنا ہے دکھلاوے سے بچنا ہے کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں جب لوگوں میں نماز پڑھیں گے وہ لمبا سجدہ لمبا رکو بڑی لمبی اکثیات بڑی لمبی قرات اور جب اکیلا پڑے تو چل میں آیا ٹھک ٹھک ختم کی وہ گئے ادھر گئے نہیں لگ بات اماموں کا یہ حال ہے جماعت کراویں گے تو بڑی لمبی چوری نماز اور بعد میں دو سنتیں اگر پڑھنی ہے نا تو بھی سارے کھڑے ہیں مولی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے یہ تمام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہے یہ اور اللہ پاک دکھاوے کو ریاکاری کو قتل پسند نہیں کرتا وہ زکوٰۃ ہو وہ نماز ہو وہ حج ہو وہ عبادت ہو وہ خیرات ہو کوئی چیز بھی ہو اللہ پاک کہتا جو کرنا میرے لیے کر اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ کر اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں کیا دکھانا ہے لوگوں کو اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرما و اللہ تم مینا ملک یوتل حکمت مئی یشا اولاد میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے میں مالک تو میں ہی ہوں بیماری پہ خرچ کرا دوں گا مقدمے پہ خرچ کرا دوں گا پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا فضولیات میں خرچ کرا دوں گا سینما تھیٹر تماشوں پہ خرچ کرا دوں گا اور اگر تم صرف کرو گے اور ماحول سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا گا بڑی اچھی بات کہی کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حسر میں کام آ گئی ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حسروں میں کام آ گئی مغفرت ہے مغفرت ہے جس میں میرے گھبرائی ہوگی بخش تلاش کرتی ہے کیا مزے کی بات ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آ گئے صاحب کی طرف سے لانو آئے وہ لوگ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے خوف بلا ہوں یا اتنا کرنے والے لوگ تھے کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا ہے آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے قبر کی زندگی بھی آئے گی حسر بھی آنا ہے قیامت بھی آنی ہے پلسرات بھی آنی ہے ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی نہیں حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے ہاتھ میں آدھی روٹی ٹکڑا رکھ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائی میں نے رکھ کیا میرے ابا تین دل کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی آدھی میں نے کھا لی آدھی آپ ابا کے لیے بچا لائی ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا پرمال جگر اور نور نظر آج تیرے ابا نے چار دن کے بعد روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے اس تنگی سے اس عسرت سے اس پریشانی سے زندگی گزاری اور آمدن گزاری یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے اللہ نے بار بار پوچھا ہے کہو تو دولت کے اندار لگا دو آج ہم پوچھو ان سے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کس قدر دوڑے دوڑے پھرتے ہیں دولت کے پیچھے نماز معاف ہے روزے معاف ہے اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے نبی کے فرمان کو نہیں مانتے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل بیت کی محبت ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لخت جگر کے دروازے پہ فاطمت الزارا کے مکان پر دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا بیٹی میں گھر میں آؤں داخل ہو سکتا ہوں اندر سے آواز آئی پہلے تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو اپنی چادر اندر پھینک دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی اندر تشریف لائے فرمایا بیٹی کیا ہوا رو کے عرض کرنے لگی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے بدن کو چھپا اتنا کپڑا میرے پاس موجود نہیں کہ پورا بدن چھپا سکوں شرم کے مارے آپ کی چادر مانگ لی کہ ابا کے سامنے ننگی کیسے آپ یہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اس وطنا اور یہ ہے اس کی زندگی جس کا نام لے کر آج بدماشی پھیلائی جا رہی ہے جس کا نام لے کر آج دولت سمیٹی جا رہی ہے اگر نبی کی بیٹی سے محبت کرتے ہو تو آؤ پھر کیوں مارے مارے پھرتے ہو کیوں تم نے رات دن چکر بازی بنا رکھی ہے سود نہیں چھوڑتے نبی کی بیٹی کے پاس بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں اور تو سور کھا رہا سود کھا رہا ہے مسلمان کہلاتے ہو اپنے آپ کو سود کھا کھا کے قرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کب کون سا وقت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں گے فرمایا بل آخرت خیر المنسا بلا تزلم فتیلا اور میرے بندو آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے دل کی پرہیزگاری اختیار کرو دماغ کے اندر پرہیزگاری پیدا کرو اپنے ہاتھ کے اندر تقوا اختیار کرو اپنی آنکھ میں تقوا پیدا کرو اپنے رات دن کے نظام میں اللہ کا خوف پیدا کرو رات کو سوچو دن کو سوچو آخر بن کیا رہا ہمارے یہاں غور و فکر کا مادہ ہی ختم ہو گیا صحابیات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کس کس طرح پر اپنی زندگی پوری فرمائی بادشاہ ہو کر ہاں ہاں بادشاہ ہو کر چھ صحابی سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ہیں جو ام المومنین میں سے ہیں آخر الزما پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے سیدہ ہفتہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جا کے کہنے لگے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہمیں تو شرم آتی ہے آپ اپنے ابا یعنی حضرت عمر سے کہیں کہ یہ پیمند والے کپڑے پہننے چھوڑ دیں اب تو فتوحات بہت ہو گئی اب تو اتنی تنگی نہیں رہی دوسرے ملکوں کے وفد آتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ذرا کہو نا کچھ خرچ زیادہ کر لیا کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لائے تو کہا ابا جان کچھ زندگی بدلو کچھ رنگ ڈھنگ بدلو اب تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے فتوحات ہو رہی ہے تمام مسلمان چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کو بدل لیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو رونے لگے فرمایا اب ان آدمیوں کے اگر تو نام بتا دے وہ آنے والے کون کون تھے درے مار مار کر ان کے چہرے بگاڑ دوں گا اے حفصہ تو خود بتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا آپ کی وفات ہوئی آپ کی موت آئی کیسے کپڑے تھے حفصہ نے رو دیا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لباس میں کئی پیون لگے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہفتہ ابروتی میں بھی اسی حال میں جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اپنے آقا کی خدمت میں جاتے ہوئے شرم نہ آئے حفصہ کہتی ہے کہ چمڑے کا پیوند بھی ایک دو لگا ہوا تھا کم سے کم بارہ پیوند تھے جن کپڑوں میں فاروق اعظم کا انتقال ہوا کر کے لے گئے یہی لوگ اور فرمایا مسلمانوں سے باقاعدہ کہا کہ تم میری تجویز و تقسیم پر کوئی خرچ نہ کرنا ایسے بھی تو لوگ تھے ایک بزرگ ہیں بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری رہی محلہ کے بھی استاد ہیں حدیث شریف لکھتے تھے فاؤنٹین پین اس زمانے میں تھے نہیں قلم تھی قلم تراستے تھے چھیلتے تھے وہ چھلکا ایک پیپے میں اکٹھا کرتے تھے جب آخری وقت آیا تو فرمایا میرے غسل کا پانی اس چھلکے سے گرم کرنا جس سے میں نے قرآن لکھا حدیث شریف لکھی پوچھا کیوں رو دیا فرمایا نجات کا بہانہ بڑھانا چاہتا ہوں اس چھلکے سے میرے غسل کا پانی گرم کر لینا جس سے میرا آخری غسل دو گے تاکہ میں یہ عرض کر سکوں کہ ایسے چھلکے کا پانی کے غسل کر کے آیا ہوں جس سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث لکھا کرتا تھا کیا کیا بہانے لوگوں نے بنائے ہیں اپنی نجات کے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سنا تھا کہ اللہ پاک سفید داڑھی سے شرم فرماتے ہیں مرنے لگا آخری وقت آیا کالی داڑھی تھی رو کے کہنے لگا میری داڑھی سفید کر دو تاکہ میرا بھی کام بن جائے علماء نے لکھا ہے مرنے کے بعد کسی نے خام میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا میرا ہیلا ہی قبول ہو گیا اللہ نے فرمایا گو تو نے ہیلا کیا مگر مجھ سے ڈر کے کیا تھا اس لیے جا میں نے تجھے معاف کر ہیلے بنا ایسے حالات پیدا کرو ایسی زندگی پیدا کرو جس سے آخرت کا کام آسان ہو سکے اللہ پاک مجھے اور آپ آپ کو آخرت کا فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی قبر حضر کو اچھے سے اچھا فرمائے بآردامہ الحمد للہ رب اللہ علی سیدنا مولانا محمد النبیشمی والا علیہ وسادی برت الکرام یا اللہ ہم سب کی آخرت کو اچھا کر دے یا اللہ شاکار ہیں گناہ گار ہیں تیرے کرم کے امیدوار ہیں ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما دے ہم سب کے باپ دادا عزیز و اقربا رشتہ دار ساس اوپر یا اللہ سبھی کی مقصد فرما دے الہ العالمین کل امت کی بخش فرما دے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخش فرما دے یا اللہ شرک کفر اور بدا کلان سے بچا یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما غلامی میں موت آئے غلامی میں حسر ہو ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہم سب کے معاشرے اور ماحول کو اچھے سے اچھا فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما مالک کائنات اس مسجد کو قیامت کا آباد فرما